القام نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی خبر بیان کی آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی بھول جائے تو دو سجدے کرے پھر آپ مڑے اور آپ نے دو سجدے کیے امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا حسین نے آمش کی ماند روایت کیا ہے سننے ابو داود حدیث نمبر ایک ہزار اکیس